وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا اور یہ لوگ جو آپ کو اس وہی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکا دینا چاہ رہے تھے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب تو دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا بھی پھر تو آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر قائم رکھتے ہیں مکار و فجار کی چالاکیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسول کو بچاتے رہے رسول اللہ کو معصوم اور ثابت قدم ہی رکھا خود ہی آپ کے ولی اور ناصر رہے اپنی حفاظت اور سیانت میں ہمیشہ آپ کو رکھا آپ کی تائید و نصرت برابر کرتے رہے آپ کے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیا آپ کے مخالفین کے بلند بانگ ارادوں کو پست کر دیا مشرق سے مغرب تک آپ کا کلمہ پھیلا دیا اسی کا بیان ان آیتوں میں ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر قیامت تک بے شمار درود و سلام بھیجتے رہے آمین